تھے اس سے جو آج ہم پڑھیں گے ابراہیم اس اسے جو پچھلی آیت کریمہ تھی اور ابراہیم اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اس رب جعل هذا بلدا آمنا نمبر ایک نمبر دو ورزق اهله من الثمرات نمبر یہ دوسرا تھا تو اس میں جو جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کا مزاق ہے اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو پھر اگلی ایڈ کرنے کا ترجمہ پڑھ گیا تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان دونوں بزرگ ہستیوں دعاؤں کا گنا جو ہے نا یہ بیت اللہ کے وقت بیت اللہ کے وقت اس کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے ایک تو دعائی وادی غیر عزی ذرا کے با امن محفوظ معمون اور اور آباد شہر ہونے کی بھی تھی جس سے مسلمان کافر غرض بھی وہاں لوگ تھے سب رہے اور سب کو رزق ملے یعنی دنیا میں اور کافروں کا یا جو غیر مسلم تھے ان کا اطاعت سے خارج ہونا تو معلوم ہو چکا تھا تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت جو ہے نا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے رزق کے دعا میں ان کو شامل نہیں فرمایا رزق کے دعا میں ان کو شامل نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ ورزق اہلہ من الثمرات من آمنا منہم باللہ والیوم الاخر تو ادب کے تقاضا کی وجہ سے اور اگلی دعاؤں میں یعنی بنا کعبہ اور بانی کے لیے جو ہے نا اخلاص کی دعا اور سب سے آخر میں جو اگلی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے کہ آج جو ہم آیت کریمہ پڑھیں گے ابراہیم الصواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یہ اور یہ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اور اگلی جو آیت کریمہ ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم تو یہاں تک جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی دعائیں ہے اس میں بنا کعبہ اور بانی کے لیے جو اس کا بانی ہے اخلاص کی دعا فرمائی ہے اور سب سے آخر میں جو ہے نا کہ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم یہ جو دعا فرمائی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائی گئی جس سے اللہ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا احتساب بھی واضح ہے اور بنا کعبہ میں یعنی کعبہ کے بنانے میں کعبہ کے تعمیر میں جس طرح کے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصہ لیا ایسی ہی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جی شریک رہے اور پھر عام ہے ظاہر سی بات جب کوئی تعمیر ہوتی ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں تو کسی بھی مرحلے میں انہوں نے شرکت کی ہو تعمیر میں ہو یا گارا دینے میں ہو یا پتھر دینے میں ہو یا کسی بھی تعمیر کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں ان مراحل میں سے جو ہے نا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کا ہاتھ بٹھاتے رہے تو یہ جو دعائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے تو اس کا مزداق جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ایسا ہی شخص ہوگا ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جو دونوں کے اولاد کا شرف رکھتا ہو اور بنو اسماعیل میں یہ جو عزت ہے مقام ہے مرتبہ ہے شرف ہے حیثیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس لیے جو ہے نا ان دعاؤں کا مستاق جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے میں اپنے والد ابراہیم کی دعاؤں کا ظہور ہوں یعنی انہوں نے جب میں دعا کی تھی تو میں انہی کی دعاؤں کا ظہور ہوں یہ تو مشہور بھی ہے کہ سچا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کی دولت کا امین ہوا کرتا ہے امین ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یہ جو امتا مسلمتا لک یہ جو بات فرمائی گئی ہے اگلی آیت کریمہ میں تو اس میں اولاد کی تفصیل کی ہے اولاد کی امتن مسلمان کے لیے اولاد کی تفصیل اور پیغمبر کے لیے جو ہے نا اسی خاندان کے تخصیص کی مسلحت کیا ہو سکتی ہے مسلحت بظاہر جو ہے نا یہی ہو سکتی ہے کہ دوسرے خاندان کی نسبت دوسرے خاندانی شخص جو ہے نا اپنے خاندانی شخص کے حالات اور اوصاف جمیلہ اور اوصاف جلیلہ جو ہے نا کباہ کو خاندانی لوگ ہی واقف ہوا کرتے ہیں یا واقف ہوں گے اور اتباع کرنے میں جو ہے نا اس کے متبعین کو جو ہے نا کسی قسم کا کسی طرح کا اجنبیت اور اجنبیت مخصوص نہیں ہوگی تو جب ان کو اطمینان ہوگا یہ مطمئن ہوں گے تو ان کے دیکھا دیکھی جو ہے نا اور بچے جو لوگ ہیں ان کو بھی اطمینان اور سمانیت حاصل ہوگا اور دوسرے لوگ بھی اس کے اتباع کرنے میں فرمان برداری کرنے میں اس کے احکام ماننے میں اور تصدیق کی طرف جو ہے نا اس کو ماننے میں تصدیق میں جو ہے نا وہ قدم بڑھائیں گے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اہل خاندان ہوں گے جو خاندان والے ہوں گے ان کو جو ہے نا اپنے خاندانی شخص کا بھی لاج رکھنے کا خیال پھر نظر ہوگا کہ یہ چونکہ ہمارے خاندان کا ہے ہمارا ہی بندہ ہے ہمارا اپنے ہی خاندان کا بندہ ہے تو اس طرح وہ خاندانی شخص یعنی جو ان میں سے ہو اس کا علاج بھی رکھیں پیش نظر پیش نظر رکھیں گے تو اس وجہ سے تو جب وہ اس سے مطمئن بھی ہوں گے اور اس کے علاج کا خیال بھی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ کوشش بھی کریں گے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ جو توحید کا سلسلہ ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے اور ان کے ہاتھ بٹھائیں گے ان کے ساتھ مدد کریں گے تو پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات مشہور ہے کہ الم و قریش کہ ایمہ جو ہے نا یہ قریش سے ہوں گے تو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مختلف قسم کے اس وقت کے جو کفار تھے مشکین وغیرہ وغیرہ تو منصوبے بناتے رہے کسی نے کسی طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے ہٹا دے یا بعض اوقات منصوبے بھی بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ان کو بچایا رکھا اور ان کو جب اس طرح کی ترتیب بناتے تھے تو وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انتظار کر لیتے کہ کہ یہ جو اپنے یعنی قریش ہے ان کی قریش نے اگر ان کو تسلیم کر لیا مان لیا ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لے آیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر یہ ان اپنے ہی لوگوں نے ان کو نہیں مانا یا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑ پڑا یا ان کی بات نہیں بنی تو یا پھر اس میں جو ہے نا لگ جائیں گے اور ظاہر بات ہے تو یہ مغلوب ہو جائیں گے پھر جو غالب ہوگا ہو ساتھ ہو جائیں گے تو وہ بھی اس بات کی منتظر تھے تو چنانچہ یہ ہوا کہ جتنے بھی جزیرۃ العرب جہاں پہ اہل عرب عرب عرب آباد تھے کے جزیرے میں تو قریش اور آپ کے خاندان کا وہ منتظر تھے کہ بقیہ جو عرب تھے یعنی قریش جو کہ آپ خود بھی قریش کے ہو اور آپ کے اپنے خاندان والی بھی ہے تو وہ اس بات کی منتظر تھے انتظار میں تھے کہ قریش اور آپ کے خاندان جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے اگر انہوں ایمان لایا تو پھر ہم بھی جو ہے نا ایمان قبول کر لیں گے اگر انہوں نے نہیں لایا یہ مغلوب ہوئے تو ہماری بات جو ہے نا وہ سچ ہے ہماری بات سچی ہو جائے گی تو ہم اسی طرح رہیں گے تو جی تو جتنے بھی کے لوگ تھے عرب تھے وہ قریش اور رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایمان کا منتظر تھا جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر غالباً سن نو یا دس ہجری میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو جب لوگوں نے دیکھا اور اس وقت تک اسلام کا شان شوکت بھی بڑھ گئی تھی فتحات بھی ہو رہے تھے مکہ معظمہ جب فتح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو ترتیب جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے تو لوگ جوک جوک در جو ہے فوج در فوج اور اسلام میں داخل ہونے لگے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی جو سیاحتی کریمہ میں بھی ہے آخری پڑے کی جو چھوٹی صورت ہے رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج جوک در جوک جماعت در جماعت گروہ در گروہ تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے یہ مسلحت ہے جو ہے نا کہ العیمت من قریش کہ قریش کے خلافت کے لیے خاص ہونا تو اس ان کو یعنی قریش کو جس قدر ہمدردی دلسوزی ہوا کرے گی دوسروں کا اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوگا یا یعنی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی بقیہ تھوڑی تفصیل اور بھی ہے اور پھر انشاءاللہ جب آیت کریمہ پڑھ لیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جائیں گے اب جو ہے نا پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور او وقت یاد کرو اور او یہ جو آیت کریمہ ہے تقریباً ایک سو ستائیس سے شروع ہو رہا ہے ایک سو ستائیس سے شروع ہو رہا ہے وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد और जब व इज القواعد من البيت واسم عيلو واسم عيلو اور اس وقت کا تصور کرو اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کے بنیادیں اٹھا رہے تھے جب ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم یرفع ابراہیم القواعد من البیت اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے و اس عیلو اور اسماعیل بھی یعنی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا انت السميع العليم اے ہمارے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے یعنی ہم نے جو اس کابت اللہ کی بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی ہے اس خدمت کو جو ہے نا ہم سے قبول فرما انک انت سمیع العلیم بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہا جاتا ہے اللہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو ابتداء جو ہے نا حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ تعمیر چلا آتا ہے چلا آ رہا ہے یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی گئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنی میں یعنی چونکہ کافی فیصلہ تھا کافی وقت گزر گیا تھا اور مختلف حوادثات زمانے کی وجہ سے خوابت اللہ کی تعمیر جو ہے نا وہ منہدم ہو گئی تھی ختم ہو گیا تھا یعنی پچھلے جتنے وقت اوقات گزرے تھے جتنا زمانہ گزرا تھا ان حوادث کی وجہ سے جو ہے وہ مرہدم ہو چکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نئے سرے سے نئے سرے تو انہی بنیادوں پر جس جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے قبط اللہ کو تعمیر کیا تھا انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے بتا دی تھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا قرآن کریم کا انداز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کو تعمیر کر رہے تھے بلکہ یہ بنوایا گیا ہے قرآن کریم میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ان کی بنیادیں یار کو ابراہیم القواعد جب ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے نا اصل تو ابتدا تو حضرت عدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا لیکن چونکہ درمیان عرصہ گزر چکا تھا زمانے کی وجہ سے وہ جو تعمیر تھی ابتدائی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی وہ منہدم ہو گیا تھا ہو چکا تھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی کی طرف سے اے وہی جو ہے نا انہی بنیادوں پر جو ہے نا تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا اور یہاں پہ یہ انداز اختیار فرمایا کہ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بند تو پہلے گیا تھا تعمیر تو پہلے ہوئی تھی اب صرف انہی بنیادوں پر جو ہے نا اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھایا جا رہا تھا بنایا جا رہا تھا अब आते हैं इसराइल के सृष्टि की واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد اور یاد کرو اور یاد کرو اس وقت کو اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت وسکر عزیر فا ابراہیم ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے القواعدہ بنیادوں کو القواعد بنیادوں کو اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے القواعد بنیادوں کو یعنی اس کی جو دیواری تھی الاسس الجدر یعنی اس کی بنیادیں اور دیواریں کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے من البیت یعنی خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کی یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد بنیادیں دیواریں اٹھا رہے تھے یہ ہم بھی متعلق یار فو کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یرفعو کے ساتھ ہے جو آیت کریمہ کی شروع میں از یرفعو از یرفعو و اسماعیلو و اسماعیلو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بی عطفن علی ابراہیم یقول آنے یعنی اس کا عطف ہے حضرت پچھلے آیت کریمہ میں جو ابراہیم کا لفظ تذکرہ ہوا ہے اس کا عطف اس پر ہے یقولانی وہ دونوں یہ دعا کر رہے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا قبول کیجئے ہم سے بنانا ہمارے اس بنیاد کو اس تعمیر کو اس خدمت کو ہم سے قبول کیجئے انکا انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے ہیں بعد کے العلیم جاننے والے ہیں بالفعل فعل کے ساتھ یعنی کام کے اب اگلی جو آیت کریمہ ہے پہلے اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی سیل پڑھیں گے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمان بردار بنا لے اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمان بردار بنا لے ومن ضروری اور ہمارے نسل سے بھی اور ہماری نسل سے بھی امت مسلمت اللہ ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری فرمان بردار ہو ارینا مناسکنا اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے وہ علینا اور ہماری توبہ قبول فرما لے انکا انت التواب الرحیم بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا اوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے اگلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کی تفصیل کٹی پڑھ لیتا ہے ربنا اور اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم رسولا ان میں ایک ایسا رسول بھی بیجنا منہم جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتکا جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے ویعلمہم الکتابا انہی کتاب اور حکم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے اور ان کو پاکیزہ بنا انکا انت العزیز الحکیم بے شک تیری تیری اور صرف ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو دعا ہے تو یہ دل سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا کی جو تاثیر ہے تو اس کو کسی اور زبان میں جو ہے نا اس تاثیر کا یا اس دل سے نکلے ہوئے دعا کا کسی اور زبان میں جو ہے نا اس کو بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے صرف اس کا جو مطلب ہے یا مفہوم ہے وہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو دعا کو نقل کیا گیا ہے اس سے جو ہے نا مقصد غرض جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں یعنی انبیاء کرام جتنے بھی بڑے بڑے کام اور کارنامے کرتے ہیں ان پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور آجزی کا ہم زہرہ فرماتے ہیں جس طرح کہ اتنا بڑا کام تھا تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور ان سے دعائیں لے رہے اور ان سے امت مانگ رہے تو انبیاء اکرام جو ہے نا اپنے کرناموں کا تذکرہ کی بجائے جو ہے نا اپنی کتائیوں پر توبہ مانگتے ہیں اور صحیح کام کرنے کا وہ توفیق مانگتے ہیں اور دوسری بات کہ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی کی طلبگار بھی ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ حضرت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی جس طرح کہ یہاں بکایا اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ تجویز دی اسماعیل میں سے مبعوث ہو نہ کہ اسرائیل میں سے تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرمائے ہے کہ قرآن کریم کئی قرآن کریم نے ان مقاصد کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے تو کل انشاءاللہ مزید جو اس تفصیل اور تشریح رہ گیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں بچوں بھی ہو گیا تو کل اگر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس عید کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ پڑھ لیں گے